خدا کے دین کے لیے یہ صرف روش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ صرف روش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد ہول الجہاد ہاد الجہاد ہادل الجہاد ہل خدا کے دین خدا کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لونا سبھی لونا الجہاد ہاں الجہاد جہاد الجہاد ہاں یہ دشمنوں کی گردنے اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے یہ دشمنوں چل پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کے ان کے آگے ڈٹ سکے کسی میں اتنا دم کہاں کے ان کے آگے ڈٹ سکے نبی کے جان سار ہیں یہ خالد و زرار ہیں سبھی لنا سبھی لنا الجی الجهاد دول الجهاد ہل الجهاد ہاں الجهاد جی ہل مقتل اس طرح سے اب قدم بڑھائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے راہ پر خطر صحیح مگر نہ خوف ڈر کوئی سبھی لنا سب سبیلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد عدو کی صف پہ بن کے شیر آج تم جھپڑ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو ادو کی آج تم جھپٹ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو بڑھاؤ ساتھیو دین کے سپاہیو سبیلو نہ سبیلو سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد عظیمتوں کا کارواں یہ غازیان سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن عظیمتوں کا کارواں یہ غازیان صف سب شکن محاذ کی طرف محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن کبھی نہ رکنے پائیں گے کبھی نہ جھکنے پائیں گے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد خدا کے دین کے لیے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد